خدا موئے مبارک آ گئے ہو گیا فضلے خدا ہوئے مبارک آ گئے دل خوشی سے جو اٹھا موئے مبارک آ گئے دل خوشی سے جو اٹھا موئے مبارک آ گئے مبارک آ گئے موئے مبارک آ گئے موے مبارک آ گئے موے مبارک آ گئے اپنے رب سے مانگ لو دونوں جگہ کی نعمتیں اپنے رب سے مانگ لو دونوں جگہ کی نعمتیں نعمتیں رحمتوں کا در کھلا موے مبارک آ گئے رحمتوں کا در کھلا موے مبارک آ گئے موے مبارک آ گئے موے مبارک آ گئے موے مبارک آ گئے موے مبارک آ گئے سلے علام مبارک آ گئے اے خوشا سلے علامو مبارک آ گئے مر ہبا مرحبا موئے مبارک آ گئے مر صد مرحبا ہبا مرحبا صد ہبا مرحبا صد مر ہبا عباست مرحبا موئے مبارک آ گئے موئے مبارک آ گئے موئے مبارک آ گئے موئے مبارک آ گئے موئے مبارک آ گئے مبارک کی شان کے تو کیا کہنے حضرت سیدنا ابن سیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ ہمارے پاس رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سے ایک بال مبارک ہے جو کہ ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا ان کے گھر والوں سے عطا ہوا ہے تو حضرت سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میرے پاس ایک بال مبارک بھی ہو تو یہ میرے نزدیک دنیا و معافی یعنی دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے محبوب ہے کتنی قدر و منزلت تھی صحابہ کرام علیہ کے نزدیک منہ مبارک کی اور اس کی عظمتوں کے اور شان کے کیا کہنے کہ حضرت سید عثمان بن عبداللہ بن محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پانی کا پیالہ دے کر بھیجا کیونکہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اے اس, اس میں آپ یعنی ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے اور جب کوئی کسی قسم کا بیمار آتا آپ اس چاندی کی ڈبیا مبارکہ کو پیالے میں حرکت دے کر دے دیتی وہ بیمار اس مبارک پانی کو پی لیتا اسے شفا مل جاتی راوی فرماتے میں نے اس ڈبیا مبارک میں غور سے دیکھا سلو الحبیب راوی کہتے ہیں میں نے اس ڈبیا مبارک میں غور سے دیکھا تو سرخی مائل بال مبارک نظر آئے کیا شان ہے میرے آقا کے منہ مبارک کی منہ مبارک آ گئے منہ مبارک آ گئے منہ مبارک آ گئے منہ مبارک آ گئے دیوانو تم لے کے چشمے آشک بار چشم عشق بار ان سے ان کو مانگنا موئے مبارک آ گئے ان سے ان کو مانگنا ان سے ان کو مانگنا موئے مبارک آ گئے